دوسری سند وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو نجار کی ایک ویران سی جگہ میں داخل ہوئے آپ وہاں قضائے حاجت کرتے تھے ایک دن وہاں سے گھبرا کر نکلے اور فرمایا اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ قبروں والوں کے عذاب کی جو آوازیں میں سنتا ہوں وہ تمہیں بھی سنا دے حدیث نمبر تینتیس سو اٹھارہ مسند احمد